دو سو سال سے مسلمانوں کو بجائے فتح مبین کے شکست مبین کیوں ہو رہا ہے حضیمت مبین ہو رہی فتح مبین نہیں ہو رہی یہ سب لوگ مانتے خود ہی مانتے سب لوگ آج ہی دیکھیے آپ نے پڑھ کے سنایا تھا وہ فلسطین کا قصہ اتنا بڑا فلسطین کا علاقہ ان کو ملا ہوا تھا بارفور بارڈر کے تحت آج کیا ہے غزہ میں مشہور ہے جس کی کل رقبہ پینتالیس مربع کلو میٹر ہے فورٹی فائیو مربع کلو میٹر تو سوال یہ تو حدیبت ہے فتح مبین کہاں یہ تو اس پر میں بہت زیادہ مطالعہ کیا میں نے تو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے رسول خسبا کو اپنی سرکشی کے تحت اقدام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہاد جسے کلیسا جو تھا اپنے مفروضہ عقیدے کو چاہتا تھا کہ اس کو لوگ مانے اور اس کو سائنس کا مسئلہ بنا رکھا تھا اس کو شمسی نظام کا مسئلہ بنا رکھا تھا وہی ہم نے کر رکھا ہے یعنی ہم قائم ہیں اپنے زوال یافتہ حالت پر اپنے خود ساختہ مذہب پر خود ساختہ قومی پالیسی پر اور اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے جیسے مثال طور پر برس ہند میں بڑی دھوم ایک زمانے میں دو نظریے کی ٹو نیشن تھیئری اس کو بھی جسٹیفائی کر لیا انہوں نے اسلام سے اور اقبال کا وہ مشہور شعر ہے کہ اجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنا زدیو بند بدیچ بلا جبیست سروت برسر ممبر کہ ملت وطنست چب خبر ز مقام محمد اور حبیص بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اس اگر بہو نے رسیدی تمام بولا حبیس اور کا اور شعر ہے کہ ان تازہ خدا میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اب سے اسلام کے نام پر انہوں نے چلایا نیشن تھیوری دو قومی نظریہ یہ اسلام سے کوئی تعلق ہی اس کا نہیں اسلام میں تو دائی مدعو کا کا مسئلہ ہے کہ آپ دائی ہیں تو قوم مدو ہیں یعنی کہ آپ ایک قوم ہے وہ دوسری قوم ہے اور لڑو اسے ان سے لڑائی کرو اسلام میں جو ایکویشن ہے وہ دائی بدو کا ایکویشن ہے ایک قوم اور دوسری قوم کا ایکویشن نہیں ہے تو دیکھیے دو الگ الگ طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سچ مچ اپنے ذہن کو خالی کریں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو آپ کے دل میں آخرت کے محاسبے کا احساس ہو اور سچ مچ اس اسکول کو جاننے کے لیے آپ مطالعہ کریں اور پھر وہاں جو ملے اس کو اپنا لیں ایک طرح کا یہ ہے ایک ہے کہ آپ اپنی ساز چلائیں اپنی قومی ہنگامے کریں اور جب کوئی پوچھے کیوں ایسا کر رہے ہو تو دیکھو تو تو فلاں حدیث ہے فلاں قرآن ہے اس کا جھوٹا حوالہ دے جو جھوٹا حوالہ دے تو یہ لوگ جو اس میں کامبلا کا ہنگامہ جاری کیا ہوئی ہیں وہ ہرگز ہرگز اس میں رسول پر نہیں ہے وہ یہ بھی جیسا کہ میں صبح کہہ رہا تھا کہ مسلمان کا جو مذہب ہے وہ قومی فاق کا مذہب ہے خوف خدا کا مذہب نہیں ہے جی مسلمان اس وقت جو ہے وہ مذہب تقوا پر نہیں ہے مذہب خوف خدا پر نہیں ہے اپنے قومی فخر ان کا ہے اس پر قائم ہے وہ بس تو قومی فخر پر قائم ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ادھر ادھر شوشہ نکالتے رہتے ہیں سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے چاہے عرب ہوں یا عجم ہو بس آپ دیکھیے آپ عرب جائے وہاں بھی بدوائیں ہو رہی ہیں انڈیا پاکستان جائیں وہاں بدوائیں ہو رہی ہیں انڈیا یورپ امریکہ بدوائیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں باقاعدہ اللہ کفرت اور مشکین وغیرہ یہ بدوائیں کہاں ہیں نے کہاں بدوا کیا تھی تو خود آپ نفرت میں مبتلا ہیں دشمن سمجھتے ہیں آپ چاہتے ہیں انہیں ہلاک کریں تو ہلاک کر نہیں پاتے آپ تو مسجدوں میں آپ بد دعائیں کرتے ہیں اور بس دعائیں آج تک پوری نہیں ہوئی حالات تو مسلمان ہو رہے وہ کہاں ہلاک ہو رہے ہیں اللہ کل کفرت اور مشکل آپ دعائیں کرتے ہیں پہلا خود کیے جا رہے ہیں اب الٹا ہو رہا ہے تو یہ لوگ نام لیتے ہیں اس وقت کاملہ کا حقیقت ہے کہ وہ بطور صبح کے رسول کو مانتے ہی نہیں نہ کاملہ نہ غیر کاملہ ان کا اسوا جو ہے ان کی خواہشیں ہیں ان کے قومی جذبات ہیں ان کا اپنا فخر ہے ان کے اپنے مادی مفادات ہیں اسی لیے اللہ کی رسط نہیں مل رہی ان کو اللہ کی رسط نہیں مل رہی ایک بار تو میں امریکہ میں ایک پاکستانی مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امریکہ کیوں آ گئے آپ لوگوں نے پاکستان بنوایا تھا کہ ہم کو رہنا ہے اسلام کے مطابق تو آپ کے نزدیک تو یہ غیر مسلموں کا ملک ہے تو یہاں کیوں آ آپ جانتے نہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رزق مقصوم ہے رزق جو ہے وہ جس کا جو رزق جہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ وہی پہنچائے گا ہمارا رزق دے گا تو اللہ نے ہمارا رزق جہاں رکھا وہاں ہم آ گئے تو کیا ایسا آپ سمجھتے کہ پاکستان نے بیٹھ کے بہت غور کیا قرآن میں کبھی مجھے کیا کروں خدا میں کیا کروں تو مل گیا ان کو جاؤ امریکہ ایسا نہیں ہے اپنی خواہش کے تحت امریکہ آئے وہ اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیتیں پیش کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیتیں پیش کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیے ایک پہلو یہ ہے اس کو آپ سمجھیے کہ جو آیت ہے وہ کیا ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ الحسن یعنی فی پر غور کی جا فی لقت کان لکم فی رسول اللہ رسول اللہ میں تمہارے لیے رسول اللہ میں اس میں حسنا ہے یعنی مطلب ذات رسول میں فعل رسول میں روش رسول میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ رسول اللہ کی اپنی زندگی جو تھی اس کو گہرائی کے ساتھ اتارا کریں خود رسول اللہ کے اس میں جو پائیں اس کو عمل کریں آپ اچھا ہمارے فقان نے نماز وغیرہ کے معاملے میں کیا ہے بہت تحقیق کی ہے کہ نماز کا طریقہ رسول اللہ کیا تھا لیکن اس میں بھی وہ صحیح نہیں ان کی روش صحیح نہیں کیوں صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا طریقہ جو اصحاب رسول کے ذریعے پہنچا ہے ہم کو تو اس میں فرق ہے سب ایک ہی طریقے سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہاں پر رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ اصحابی کا نجوم بیاہم اقتدت تو تم یعنی وہ وہ ہی نمونہ ہوگا وہ تعدد جب وہی نمونہ ہوگا کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک لیکن فقہ نے کیا کیا الحق کو لایا تعدد خود ساختہ مسئلہ بنایا کہ الحق کو لایا تعدد حق تو ایک ہی ہے اب پیسے پیسے ہیں پیسے کر کے غلط صحیح کرنا شروع کیا اور ترجیحات قائم کی ترجیحات قائم کی اگر آپ رسول کے پیرو تھے تو یہ ہم آپ نے اس صحابی سے مل رہا ہو بھی ٹھیک ہے اس صحابی جو مل رہا ہو بھی ٹھیک ہے تو فقہ نے بھی جزیت پیروی کی کلی پیروی نہیں کی انہوں نے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس یہاں ایک مرتبہ آئے دو ارب کاربن فلسطینی تھے وہ تو میں نے کہا آپ لوگ کولر رہے یہودیوں سے کولر لڑ رہے اس قصے کو سنیے آپ یہ بہت عبرتناک قصہ ہے اسی کمرے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ کی حدیث موجود ہے بخاری میں کہ خی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بین امر لختار رحما کہ جب بھی رسول اللہ کو دو میں سے ایک کا چوائس لینا پڑتا تھا تو آپ ہمیشہ ایزیئر آپشن کا چوائس لیتے تھے جو آسان ہو ہارڈر آپشن کا چوائس نہیں لیتے تھے یہ حدیث ہے یہ اس رسول ہے تو میں نے کہا کہ فلسطین میں آپ کے لیے دو چوائس تھے پیسفل میتھڈ اور وائلنٹ میتھڈ یعنی پرانا طریقہ اور مسلح طریقہ متسدانہ طریقہ تو آپ بالکل دونوں آپشن کھلا ہوا تھا تو آپ نے آپس آپشن کو نہیں لیا تشدد اختیار کیا انہوں نے تو کیا کرتا ہے وہ زمانے کی بات اب یہ سب نہیں چلے گا یعنی یہ جو طریقہ آپ رسول نے فرمایا طریقہ اختیار کیا پیسفل میتھڈ کا تو اس زمانے میں وہ تھا وہ معاملہ اس کا اس زمانے میں تو گن اور بم چاہیے تو یہ سرکشی ہے کہ پیروی رسول ہے یہ سرکشی ہے کہ پیروی رسول ہے اور سنیے اس سے بھی عبرتناک بات میں نے کہا کہ دیکھیے اس زمانے میں بھی امن طاقت ہے بم طاقت نہیں ہے اس کا مثال میں نے دی گاندھی کی کہ گاندھی نے کیا کیا اٹھارہ سو ستاون سے جو جہاز لوگوں نے شروع کیا تھا جہاز سیاسی انگریز کے خلاف وہ سب ناکام ہو رہا تھا کچھ کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی تو انیس سو انیس میں گاندھی آیا انڈیا افریقہ میں تھے وہ پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں ہم ہم انگریزوں کے خلاف جو آزادی کی جنگ جو ہے اس کو امن کی طاقت لڑیں گے جس کو ان کا کہ نان وائلنس یا اہنسا اور جیت گئے وہ یعنی اس زمانے میں بھی ایک مثال قائم ہو چکی ہے امن کی طاقت زیادہ طاقتور ہے اور تشدد طاقت زیادہ طاقتور نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ وہی انسان اور وہ عرب تھے دونوں کو دونوں صاحب گاندھی کی مثال دیتے وہ تو کافر تھا کیا سرکشی نہیں ہے جب پہلے میں نے حدیث پیش کی تب کیا کہتے ہیں یہ تو زبانی کی بات ہے جب میں نے یہ کہا کہ آج بھی وہی طریقہ مؤثر ہے تب کہ کہتے ہیں کہ آپ گاندھی کی مثال پیش کریں وہ تو کافر تھا یہ سب وہ لوگ جو اس میں کاملا کی بولی بولتے ہیں تو یاد رکھیے رسول اللہ کا اسبا جو ہے بلا شبہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے اسبا ہے لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کو بالکل ذہن خالی کر کے آبجیکٹو انداز سے مطالعہ کریں اپنی خواہش کو الگ رکھیں اپنے قومی جذبات کو الگ رکھیں اپنی تاریخوں کو الگ رکھیں اور پھر جو پاس دریافت ہو اس کو لے لیں بس یہ ہے اس رسول کی پیروی اور یہ کہ آپ اپنے قومی جذبات کے تحت آپ تحریکیں چلائیں اور پیش کریں قرآن حدیث یہ اتباع رسول نہیں تو یہ خواہش ہے اور اسی بھی سارے مسلمان ابتلا ہیں تو جو لوگ ہمارے خلاف شور مچا رہے ہیں اس میں کاملا والی بات نکالتے ہیں وہ سب کا سب خود اس میں رسول سے دور ہیں مسل دیکھیے اللہ نے فرمایا تھا کہ کفا بر ایک قزے بن یہ دسا بالکل لما سمیا آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کی بات کافی ہے کہ جو سنے اسی کو مان لے ہمارے بارے میں سارے لوگ سنی باتوں پر دوڑ رہے بلا تحقیق مثال طور پہ ایک زمانے میں میرے مخالفین نے یہ مشہور کر دیا کہ میں آر ایس ایس جلسے پہ گیا اور میں نے وہاں بدھ کو سجدہ کیا اب سارے لوگ اس کو مان گئے اور خوب اس کا چرچا ہونے لگا کسی نے آ کے مجھ سے پوچھا نہیں کہ بھائی یہ کیسا معاملہ ہے بس سننے کو مان لینا سنا تو مان لیا تو یہ اس رسول کی پیروی ہے ایسی آج کل نکال رکھا ہے کہ مہادی کا دعوی کر رہے ہیں کوئی شر آج پوچھا نہیں مجھ سے کسی نے کہ کیا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہادی ہوں کسی نے نہیں پوچھا اور کتابیں چھپ رہی ہیں مقالے چھپ رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں یہ اس رسول کی پیروی ہے قرآن میں دیکھی ہے کہ ادا جا کم فاسخم بین بین فتح تو کوئی ایک ساتھ بھی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا کیا بارے میں ایسا کہا جاتا ہے ویسا کہا جاتا ہے تو کیا معاملہ یہ خود خود اس کو لیا کتابیں چھاپ رہے ہیں بدامی چھاپ رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بنے ہم اس پر رسول کو کٹا رہے ہیں وہ گھٹا رہے ہیں وہ ہم نہیں کٹا رہے ہیں ہم نہیں کٹا رہے ہیں ہم تو اللہ کے فل سے رات دن سوچتے ہیں پڑھتے ہیں رسول اللہ کے اس وقت جاننے کے لیے بنے بہت پڑھا بہت پڑھا تو جو وہاں ملا اس کو اپنا لیا جو وہاں ملا اس کو اپنا لیا یہ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کوئی پڑھا بھی نہیں کوئی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی سیرت رسول پر اس کا بھی میں بتاتا ہوں قصہ آپ کو اکثر کتابیں اس ٹائپ کی ہیں جس میں خود مصنف ایسی باتیں کہتا ہے جو ثابت ہوا کہ اس نے صحیح اسپرٹ کے ساتھ کتابیں لکھی مثلا ایک صاحب نے کتاب لکھی اور دیواچہ میں اس میں لکھا کہ ایک کام میں نے کیا جس کو میں خدا کے پیش کر سکتا ہوں اور شادہ بس زندگی خیش کے کر دوں یہ کوئی سیرت نبی کا اسپرٹ ہے ایک اور صاحب نے کتاب لکھی وہ عربی میں کتاب ہے غالب میرے پاس ہوگی کہیں اس میں لکھا ہوا خود مصنف لکھتا ہے کہ سیرت نگاروں کی جو ضروری فہرست ہے اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے یہ کوئی سیرت رسول ہے میرے علم میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے نہ کوئی واقعہ میں نے سنا اب تک کسی شخص کے بارے میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی بہت ہو کر کے سیرت رسول کو پڑھے اور جاننا کیا ہے سیرت رسول اور پر قائم ہو جائے اس کے اوپر تب میں کہوں کہ یہ سیرت کا متبع مطلب ہے اب تو صرف شوشا نکال رکھا ہمارے خلاف بدنام کرنے کے لیے شوشا نکال رکھا ہے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ سماجی کام کر رہے ہیں بات یعنی اس کو سمجھتے ہیں مدر ٹریسا کا جو کام ہے اس کو بڑا بڑی بات کام سمجھتے سوشل ورک سوشل ورک حالانکہ وہ مذہبی مسلمان ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سوشل ورک کر رہے ہیں آپ اس کا اسلام میں تو کچھ در مقام ہے نہیں تھا آپ نہیں جانتے یہ تو تھا جس میں کو شامل تھے آپ جانتے ہیں کہ ہلفل فضول جو تھی وہ مکہ کے کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اس کام کے لیے کہ مدینے کے مکہ میں کوئی کسی کا زیادتی نہ کرے کوئی کسی کا پیسہ نہ مارے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک ہوا تھا اس کو کہتے ہل فل فضول تو رسول اللہ سے موجود تھے نبوت سے پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا کہ جب رسول اللہ نبی ہوئے تو, تو اس کا تجدید نہیں کیا کیوں نہیں قائم کیا آپ نے صحابہ کا تو بھی حلف وصول کرنا ہے اس میں آپ شریک ہوئے تھے بعد نبوت تو آپ کا ایک ہی مشن بن گیا دعوت دعوت دعوت ایسے ایک, صاحب جو تصوف کے بڑے حامی ہیں مجھ سے میں نے کہا کہ تصوف کہاں سے نکالتے ہیں آپ کہ تصوف تو غار ہرا تو سے تصوف نکلتا ہے رسول اللہ جو غار ہرا میں تھے تو تصوف وہی تو کام کرتے تھے وہ صوفیانہ مراقبہ مرکز غار حرا جو ہے وہ قبل الربوت کا واقعہ ہے بعد الربوت کا واقعہ نہیں ہے نبوت کے بعد تو پھر نہیں کہ میں تو یہ کہتے ہو کہ میں پاگل تھا کہ میری سوچ اس قسم کی تھی بات دن یہ نہیں کہا انہوں نے پھر لگے کچھ کے جملے بولنے کیسے آپ بات کرتے ہیں آپ آپ بات سوچتے نہیں آپ تو اسی قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں اس کو بھی فخر مان رکھا ہے ہمارے رسول کا کامل رسوا ہے اس میں شہادت بھی ہے اس میں اقتصادیات بھی ہے اس میں ہر بزرگ بھی ہے یہ سب یہ بھی فخر مان رکھا ہے یعنی جو لوگ اس میں کمرے کی بات کرتے ہیں ان کی نفسیات کو پڑھیے آپ تو یہ فخر کے نفسیات کرتا تھا یہ بات ہمارا رسول ایسا ہمارا رسول ویسا کسی نے یہ نکال رکھا کہ کہ اللہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی اس طرح وہ فخر نکال رہا ہے کوئی نکال رہا ہے کہ رسول تو بین اقوامی زندگی ہو ساسی زندگی ہو اقتصادی زندگی فراز زندگی ہر چیز کے نمونہ ہے تقریر کرنے کے لیے یعنی فخر و مباحت کے لیے رسول کے ہاتھ فخر مباحت کو سوال ہی نہیں تو آپ کو اللہ کی تقریر کرنی ہے نہ کہ اللہ لے کر کے فخر کرنا ہے رسول اللہ کو لے کر فخر کریں یہ تو کچھ بھی حقیقت نہیں اس کی آپ کو رسول اللہ کی تقلید کرنی ہے رسول اللہ کو فالو کرنا ہے مجھے بہت تجربے اس طرح کی ہیں کہ جب بھی کسی ساتھ بات ہوتی ہے اور میں کوئی حوالہ دیتا ہوں رسول اللہ کا کہ آپ کے ربیش کے خلاف ہے تو بات مانتا نہیں وہ سرکشی کرتا ہے وہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کر رہا تھا رسول اللہ کے نام پر لیکن جب میں شادی کرتا ہوں تو ماننے کے تیار نہیں ہوتا ہوں تو دیکھیے رسول اللہ کا اسوا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کو جاننے کی کوشش کریں آپ جس طرح نماز کے طریقے میں کوشش کرتے ہیں آپ جاننے کی نماز حج کے معاملے میں کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے دوسرے معاملات میں بھی رسول جو کچھ کیا جس طرح سوچا جس طرح بولے جس طرح ڈیلنگ تھی آپ کی جو روش تھی آپ کی جس طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے اور جو ملے وہاں سے اس کو ایز اٹ از لے لیے بس تب اس رسول کی پیرو قرار پائیں گے آپ اور سے اسوا جو ہے وہ دعوت اللہ ہے انسان کو مدو سمجھنا انسان نفرت نہ کرنا انسان سے ٹکراؤ نہ کرنا بلکہ اس کو دعوت دینا اللہ کا پیغام پہنچانا سب سے اسوا یہ ہے اور پوری پوری ملت اس کو بھولی ہوئی اس کو چھوڑے ہوئی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچ مچ اللہ کے رسول کا اتباع کریں اور سچ مچ جو اس رسول اس کو سمجھیں اس کو اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر کام ہونے توفیق تحفے قداف